आज तेईस अगस्त 2007 है بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق بات چل رہی تھی کہ اس صحت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیادی تمام باتوں کو ذکر فرمایا ہے کل جو بات عرض کی ہے وہ عبادات کے متعلق تھی کہ ایمان کے بعد عبادات ہیں اگرچہ اس ترتیب میں معاشرت کو پہلے بیان کیا ہے عبادات میں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے ان چاروں میں سے نماز اور زکوٰۃ کو اہتمام سے بیان کیا اور عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر ہے امر کسی کے ساتھ بھی خبریہ کے ساتھ بھی اسمیہ کے ساتھ بھی اہتمام مقصود ہے کہ مومن کی پہچان ہی اس میں ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ کوئی شخص کتنی بھی اپنی امانت دیانت کا مجھے یقین دلاتا رہے تو میں اس کی امانت دیانت کسی معاملے میں یقین نہیں کروں گا اگر وہ نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پابند نہیں ہے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز کا پابند نہیں گھر میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے کسی کو کیا پتہ ہے پڑھتا ہے یا نہیں یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کو عبادت اجتماعیہ کہا گیا اکٹھ ہو ہاں کبھی کوئی عذر ہو گیا بیماری ہو گئی یا کوئی ایسی کہ اچانک وقت نکل گیا خیال ہی نہیں رہا یا سو گئے تو ایسا عذر معاف ہے لیکن پابندی مسجد کی ہی نماز کی ادائیگی کی ہو کبھی اتفاقاً رہ جائے مسجد سے تو کوئی بات نہیں پھر جتنی دور مسجد ہو اتنا زیادہ ثواب ہے نماز پڑھنے کا کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے قریب جگہیں خالی تھی خریدنے کی کوشش کی ایک قبیلے والے آپ کو پتہ چلا آپ نے ان کو بلایا کہ کیوں یہاں جگہ خرید رہے ہو کہا حضرت اس لیے کہ تاکہ مسجد قریب ہو جائے وہ چار پانچ گھر دور تھے ان کے پھر اور میں نہیں آپ ادھر ہی رہو اور ادھر سے ہی چل کر نماز میں آیا کرو تو آپ کو نماز میں ثواب زیادہ ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ مسجد میں آ گئے اور پانچ سات منٹ پہلے آ گئے تو فرمایا کہ کانفصلا وہ شخص نماز میں ہے مسجد میں آ گیا جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی پانچ سات منٹ ابھی رہتے ہیں یہ شخص مسجد میں بیٹھ گیا ذکر اذکار کر رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھ گیا حدیث میں آتا ہے فی کانفصلا اس کو یوں ثواب ملتا رہے گا گویا نماز میں ہے جب انتظار سلاد تو وہ نماز میں ہے ایک عجیب بات ذہن میں آئی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن مقبول گھڑی کون سی ہے اس پہ کافی روایات اور بحث جمع کی ہے علمی بات ہے کہ جمعے کے دن کون سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس میں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کل پینتیس گھڑیاں ہیں پینتیس وقت ایسے ہیں جمعے کے دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے اس میں پھر زیادہ رجحان وہ جو امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت ہے اذان جب دوسری ہو رہی ہو اس وقت ہے دونوں خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے اس وقت ہے جب خطبے سے ممبر سے امام اتر کے جماعت فرض کی ترتیب میں امتیاری ہوتی ہے اس دوران ہے وہ گھڑی بعد نے لکھا ہے کہ فرض نماز جمعے کے فرض نماز کے بعد جیسے امام سلام پھیرتا ہے فوراً اس وقت ہے وہ گھڑی دعا کی قبولیت تو زیادہ رجحان یہ دونوں خطبوں کے درمیان میں اور مفسرین کا محدثین کا رجحان ہے بعد العصر نماز اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک جمعہ کے دن یہ قبولیت کی گھڑی ہے اب یہاں جو بات آپ کو بتانی ہے وہ بڑی مزیدار علمی بات ہے اور انشاءاللہ شاء آپ سمجھیں کہ آپ مشکل زبان پڑھ لیتے ہو تو یہ تو آسان زبان ہے حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن جو گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ گھڑی اس وقت ہے جب آدمی نماز میں ہو نماز میں ہو اچھا ادھر حدیث میں آ گیا کہ عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے ادھر حدیث میں آ گیا کہ خطبے کے امام خطبے کے لیے بیٹھ گیا اذان دوسری ہو گئی خطبے کے لیے بیٹھ گیا اور خطبے سے اترے گا اس دوران یہ سب جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اور دوسری حدیث جو بھی آپ کو بتائی کہ جمعے کے دن جو گھڑی بھی دعا کی قبولیت کی ہے وہ اس شخص کے لیے جو نماز میں ہو نماز پڑھ رہا ہو اب یہاں پر دیکھیں نا آپ روایات کا کیسے ٹکراؤ ہو رہا ہے نا بظاہر تو عصر کے بعد تو نفل نماز ہو ہی نہیں سکتی اور ادھر بتا دیا اثر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک قبولیت ہے دعا کی اور ادھر فرما دیا کہ نماز میں ہو تب اچھا اذان ثانی جب شروع ہو جائے سنت نفل ممنوع کوئی پڑھے گا بھی تو ٹھیک نہیں ہے اللہ یہ کہ پہلے سے کسی نے شروع کیے ہوئے ہیں تو جلدی جلدی مختصر قرات مختصر تسبیحات مختصر عبد و رسول و اللہ مغفرلی کر کے سلام پھیر دے جمعے میں خطبے میں شریک ہو جائے اگر پہلے سے شروع کی ہوئی ہیں اور اگر اذان شروع ہو گئی دوسری اب نفل نماز شروع کرنے کی اجازت نہیں سنت کی اجازت نہیں پورا ٹائم ہے نماز کے بعد پڑھے ادھر بھی نماز منع جمعے کی اذان ثانی کے بعد نماز منع اور یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو گئی اور فرمایا کہ دعا اس کی قبول ہوگی جو نماز میں ہے اور ادھر نماز منع عصر کے بعد جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک دعا قبول ہوگی جمعے کے دن اور دوسری حدیث میں آیا کہ نماز میں ہوگا تب اور عصر کے بعد تو نفل نماز منع ہے یہ ٹکراؤ ہے عجیب جواب ہے دیکھو یہاں پر پھر محدثین کے اذہان عالیہ کام کرتے ہیں اونچے ذہن فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نے مسجد میں آ جائے اور انتظار سلاد نماز کے انتظار میں بیٹھ جائے کانف سلاد وہ نماز میں ہے لہذا اثر کے بعد جو شخص بیٹھا ہے نماز کے بعد فرض کے بعد تسبیحات اور درود شریف پڑھ رہا ہے اور اپنی دعا کر رہا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے جائے گا کانف الصلاح وہ مغرب کی انتظار میں بیٹھا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے لہذا اس کو وہ مقبول گھڑی مل جائے گی اور ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے جو خطبے ہیں یہ جمعے کے خطبے ان کا اہتمام ایسا ہی کرو یہ دو رکعت فرض کے قیم مقام ہیں اس لیے اس میں اشارہ کرنا اور بات کرنا یا نفل پڑھنا یہ صحیح نہیں اللہ یہ کہ نماز کے لیے آ رہا ہو تو کوئی حرج نہیں تو وہ بھی جو خود اذان ثانی ہو رہی ہے خطبہ سنا رہا ہے وہ فرض نماز کی ادائیگی کی انتظار میں بیٹھا ہے کان فصلا لہذا اس کی دعا قبول ہوگی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا تھا فرمایا گھر ان کا دور ہے تو کہا دور ہی رہنے دو آپ نے فرمایا دور ہی رہنے دو جب وہاں سے چل کر آؤ گے نماز کے لیے تو ہر ہر قدم پر ثواب ہوگا اور فرمایا اس شخص کو زیادہ ثواب ہے جو اپنے گھر سے وضو بنا کے آتا ہے اور کسی کی مجبوری ہے تو مسجد میں وضو بنانا کوئی حرج نہیں ہے ویسے ایک مسئلے کے اعتبار سے بات ہے مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے احسن الفتاوہ میں لکھا ہے کہ مسجد کا وضو خانہ یہ مسجد کی ضروریات میں سے نہیں ہے یہ الگ ترتیب ہے اور یہی وجہ ہے جو ساتھی تمام سے جمعے میں آتے ہیں میں ج موٹروں کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے یا اس چارج کے لیے تو علیحدہ سے اس کا اعلان ہوتا ہے کہ ہر بندے کی نیت یہ ہو کہ بھائی فی سبیل اللہ پانی کا بورے گئے اس میں مسجد والے بھی انتظام کر سکتے ہیں جو نمازی آ رہے ہیں وہ بھی اور باہر سے بھی کوئی بندہ کرتا ہے پانی انتظام تو وہ تاکہ مسجد کی ضروریات میں سے پانی نہیں ہے چنانچہ یہی وجہ ہے مسجد نبی کا وضو خانہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کا وضو خانہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا کوئی ٹٹی خانہ کوئی پیشاب خانہ کوئی فلاں کوئی نہیں ہر کوئی اپنے گھروں سے وضو بنا کے آئے سب مسلمان ہیں اپنے گھروں میں انتظام کریں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے نا وہ اتفاق سے مسجد نبی کے قریب تھا یہ نہیں کہ وہ مسجد کی نمازیوں کے وضو کے لیے وہ کنواں اور وہ باغ بنایا گیا تھا وہ نالی انہوں نے خود فی سبیل اللہ آپ کے گھروں کے لیے دی ہوئی تھی کہ ازواج متعارات برتن شرتن لیا کریں وغیرہ اس طرح تو وہ لوگ وضو بھی بنا لیتے تھے مسجد کا وضو خانہ یا پکشا خانہ ایسی کوئی دور لوگ جاتے تھے استنجا کر کے آتے بہرحال یہ وہ مسائل ہیں فقی اعتبار سے جو وقت کے لحاظ سے ضرورت کے طور پر اختیار کیے جا سکتے ہیں ساتھ خانہ بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن مسجد کی لوازمات میں سے نہیں تو فرمایا نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام مومن کی پہچان ہے مومن کی پہچان ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں جو سست ہیں اور دیر سے آتے ہیں سستی سے آتے ہیں کہ کبھی آگے کبھی نہیں آئے کبھی آخری رکعتوں میں آئے تو یہ نفاق کی علامت ہے منافق نہ بھی ہو علامات نفاق اس دائرے کی طرف جا رہے ہیں ایک شخص ہے وہ ہر روز مسجد میں نماز باجماعت کے لیے آتا ہے ہر روز ایک دو رکاتے رہ جاتا ہے یہ کیوں ہاں کبھی تو رہ جائے تو کوئی بات نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ مسجد میں نماز با جماعت کے لیے بھی آ رہا ہے اور ہر روز ایک دو رکاتے اس سے رہ جاتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں اور خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام عصر کا اہتمام تو یہ کل عبادات بیان ہوئی تھی آج کے درس میں فرمایا ولموفون بہدم ازا آہد یہ اخلاقیات ہیں ایمانیات ہو گیا معاشرت ہو گئی اور عبادات ہو گئیں اب جو یہاں پر بیان ہوا ہے ولموفون بے گھم یہ معاملات ہیں معاملات اپنے عہد کو نیک لوگ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ ہو جائے اس جیسے وعدہ ہو گیا اس کے مطابق وہ پورا اترتے ہیں اور اگر اس میں کوئی نظام میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے تو اس ساتھی کو بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کے پاس نہیں آ سکتا یا وہ پیسے آپ کو میں نہیں دے سکتا یا آپ کی فلاں اس تقریب میں میں شرکت نہیں کر سکتا تاکہ وہ انتظار میں نہ ہو پھر کوئی گناہ نہیں ہے یاد رکھو ایک بات موفون بعہدہم اذا آہدو یہ معاہدہ ایک ہے اس میں آئین ہا اور دال ہے عہد ایک ہوتا ہے وعدہ اس میں واؤ آئین اور دال ہے وعدہ کرنا کسی کے ساتھ ایک ہے عہد آئین ہا اور دال یہ دونوں بعض مقام پہ یہ الفاظ مترادف استعمال ہوتے ہیں ہم معنی استعمال ہو جاتے ہیں لیکن وعدے سے زیادہ اہتمام والا عہد ہوتا ہے بعد نے تو لکھا ہے آہد اتنا اہتمام والا ہے کہ وہ قسم کے درجے میں آ جاتا ہے حلف کے درجے میں آ جاتا ہے جب معاہدہ ہو جائے وعدہ ایک تو یہ بات ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گا یہ وعدہ ہو گیا یا یہ کہ کسی نے سوال کیا کہ مجھے کچھ قرض ضرورت ہے اس نے کہا انشاءاللہ کل تک میں آپ کو دے دوں گا یہ وعدہ ہے آپ کے گھر آؤں گا آپ کو فلانی چیز دے دوں گا یا قرض کے طور پر پیسے دے دوں گا یہ وعدہ ہے اس میں اس کو انتظار تو ہے اس بندے کو لیکن اگر وقت سے پہلے بتا دے کہ میں نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں یہ ایک طرف سے ہے معاہدہ یہ جانبین بہن سے ہوتا ہے آپ سے ایک کوئی چیز خریدی میں نے آپ کو پیسے دینے ہیں آپس میں معاہدہ ہوا کہ ہم فلاں تاریخ کو آپ کو یہ پیسے دے دیں گے یہ جانبین کا ہے معاہدہ اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ اہتمام سے اس کو پورا کرنا ہے اب یہ کیا بات ہوئی چار دن ایک کتاب خریدی چار دن اس کو پڑھتے رہے جب وہ پڑھ لی تو اس کے بعد کہتے ہیں یار وہ دوسری خریدنی تھی یہ تو نہیں بے شک دکان والا واپس کر دے لیکن یہ اس معاہدے کے خلاف بات ہے کہ اگر واپس کرنی تھی تو پہلے ہی کر دیتے اب اس سے مطلب حاصل کر کے اور پھر وہ پیسے جو قرض کی شکل میں بعد میں دینے تھے وہ پیسوں سے بھی جان بچا لی یہ معاہدے یہ معاہدہ ایک چھوٹی چیز سے لے کر بہت بڑے لیول تک جاتا ہے کہ جس میں باہم دفتروں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے چلتے ہیں کچھ معاہدے آپ لوگوں کے اندر اصول و ضوابط کے اعتبار سے گھومتے رہتے ہیں دفاتر کے پھر اس سے بڑھ کر ایک حکومت کے دوسرے حکومت کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں یہ عہد جو ہے یہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اور جب ہو جائے تو اس کو پورا کرنا لازمی ہے یہ ایمان کی علامت ہے معاہدے کو پورا کرنا اور اس پر بہت بڑی بڑی مثالیں حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی بات قرآن مجید نے سول میں پارے میں کی اور صادق کلواد بکان رسول النبیہ یعنی تعارف کرایا نا ہر پیغمبر کی ایک شان ہوتی ہے اس میں وہ ممتاز ہوتا ہے ان کا تعارف کرایا کان صادق و وکان وسکر فل کتاب اسماعیل ان نحو صادق کلواد وکان رسول النبیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے تذکرے میں اپنے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور ہمارے بڑے مبارک پیغمبر تھے وہ ان کی شام وہ کہیں تین دن کھڑے رہے کسی شخص نے ایسا کہا تھا کہ آپ فلاں جگہ میں ہوں گے تو میں پہنچ جاؤں گا یہ تین دن اللہ کے بندے کھڑے رہے اور وہ کہیں بھول گیا اور یہی بات اصحاب سیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی کہ ایسا ہوا اور آپ تین دن ادھر انتظار میں رہے ضروری کام کیا پھر ادھر انتظار میں کہ یہاں اس بندے نے آنا ہے یہ بات ہے اصل اور اس میں پھر مقام بلند ہوتا ہے انسان معاہدے کا جب پکا ہو دوستو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک وعدے کی پاسداری یا معاہدے کی پابندی کوئی چیز نہیں رہی اور اس میں بڑی آسانی کے ساتھ لوگ ٹال دیتے ہیں بس وہ ایک وعدہ کیا تھا وہ فلاں بندے سے یوں ملنا تھا یعنی یہ ہمارے ہاں یہ جو کسی بندے کو ٹالنا ہے نا وہ پہلے سے ہی کہانی گھڑی گھڑائی ہے جیسے فارم چھپا ہوا ہوتا ہے نا اس میں نام کی جگہ خالی ہے ضلع کی جگہ خالی ہے فلاں خالی ہے بس وہ فٹافٹ پر کرنا ہے زائد کا بھی پر ہو جائے گا وہ فارم امر کے لیے بھی وہ پر ہو جائے گا فارم ہمارے ہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کی جھوٹ بولنے کی وعدے کے خلاف کے فارم پورا ہیں وہ فارم چھپے چھپائے ہیں بس وہی گھڑی وہی قصہ وہ فٹ اس واقعے کے ساتھ میں گیا تھا وہ فلاں بندے کے ساتھ بات چل رہی تھی بس جیسے گیا اس کی کوئی فوتگی ہو گئی تھی وہ تالا لگا ہوا تھا وہ گاؤں چلا گیا تھا اور یہ ہو گیا حالانکہ کوئی کہانی نہیں یس یہ پکے پکائے جھوٹ ہیں پکا پکایا یہ ایک فارم چھپا ہوا ہے اور ہم اس کے مطابق یوں چلتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کا ذخیرہ اعمال ضائع ہو جاتا ہے معاہدے میں اضائے مسلم بھی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے شخص کے ساتھ معاہدہ کیا وہ انتظار میں تھا عین وقت میں آپ نے یہ کر دیا اس بیچارے کو تکلیف ہوئی البتہ مولانا تقی صاحب اساد محترم مدََ الحم نے اپنے کسی اصلاحی مضامین میں لکھا ہے کہ یہ جو شادیوں پر دعوت تقریب ہوتی ہے ولیمہ ہوتا ہے پھر اس میں لوگ دعوت نامہ بھیجتے ہیں اور دعوت کو قبول کرنا سنت بھی ہے لیکن ایسا سیمینار یا ایسا وہ تقریب کا پروگرام کہ جس میں وقت کا بے جاز ضیاع ہے یا اس میں خلاف شرع امور کا ظہور ہونا ہے تو ایسے دعوت نامے کو اگر کوئی شخص قبول نہیں کرتا اس لیے قبول نہیں کرتا کہ میرا وقت ضائع ہوگا کہ بارہ بجے کا وقت ہے پتہ نہیں تین بجے کہیں برات آئے گی اور پھر معلوم نہیں کب اور کوئی ایک خاص مہمان ہوتا ہے جو آئے گا تو کھانا لگے گا اور اس مہمان کو بھی پتہ ہے کہ آج کے دن یہ مجبور ہیں میرے آنے پر ہی یہ کھانے کا اہتمام شروع کریں گے وہ عجیب مہمان ہوتا ہے وہ آتا ہی دیر سے ہے باقی سارے بیٹھے ہیں اب کئی گھنٹوں تک کے لیے انتظار کرنا ہے وہ دو ڈھائی سو والا کھانا کھانے کے لیے وقت کا جس پروگرام میں ضیاع ہو یا خلاف شرح امور کا ظہور ہو اور یہ ایسا نہیں ہے یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ میں ان پہ چھا گیا وہ زمانہ مجھے وہ حضرت حکیم اختر صاحب مدزلوں العلوم کا شہر ذہن سے نکلا ہے مفہوم یہ ہے کہ وہ مجھ پہ چھائے میں زمانے پہ چھا گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ اس تقریب میں جائے گا تو یہ اس تقریب میں چھا جائے گا ان پر لوگ اسی کی بات مانیں گے کہ یار یہ ہمارے معزز ہیں یہ ہمارے محترم ہیں یا یہ عالم دین ہے یا فلاں ہے اور سنت کے مطابق کام کریں بہت سے بہت سے گہرے دوست بھی تقریبات میں عالم دین سے صرف نظر کر جاتے ہیں کہ یہ خام خواہ سنت کی بات کرے گا اور ہم نے ماننی ہے نہیں تو پھر کام خراب ہوتا ہے اس طریقے سے تو پھر ایسے عالم دین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پہ وہ سنت کے مطابق اس تقریب اور پروگرام کو وجود میں نہیں لا سکتا تو خواہ مخواہ اس گناہ والی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے معذرت کر دینی چاہیے ویسے ماشاء اللہ آپ لوگ سارے سمجھدار عاقل بالغ پڑھے لکھے نمازی پرہیزگار لوگ ہیں اپنے تقریبات کو سادہ رکھیں سنت کے مطابق رکھیں اس میں خیر و برکت ہے سب خوبیاں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے ایک سسٹم ہے وہ ہمارا اپنا بنا ہوا ہے یوں دعوت ولیمہ یوں لوگوں کو جمع کرنا فلاں اس طرح کرنا یہ ہمارا نظام بنایا ہوا ہے نا ہمارے رسومات ہیں اور ایک سیدھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے تو آپ خود سوچیں ایک ناقص العقل کا نظام ہے اور ایک کائنات کے سب سے بڑے اونچا شخص کا اس میں حسن ہے تو ہم کس پر عمل کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہے اس میں والموفون بعہدہم میں معاملات کو بیان فرمایا کہ پورا کریں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس مشکل میں تکلیف میں صبر کرنا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا یہ اخلاقیات میں سے ہے کہ جب مشکل پیش آئے اس میں صبر ہونا چاہیے بعض دفعہ مشکل پیش آئے تو لوگ اپنے ساتھیوں پر غصہ کرتے ہیں پریشانی کوئی اور ہے اور اپنے ساتھیوں پر غصہ یہ بھی اسلام سے باہر بات ہے اور بعض دفعہ اس سے بڑھ کر کوئی مشکل پیش آئے تو لوگ اسلام پر اللہ رب العزت پر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے تو یہی بات ہے یہی مقدر ہوا پتہ نہیں کیا ہوا کب دعا قبول ہوگی تو یہ صبر مومن کا خاصہ ہے اور یہ صبر اخلاقیہ یا اچھے اخلاق کی بات ہے آپ پڑھیں میں نے سادہ سی کتاب آپ کو بتائی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہر بات ہر واقعہ ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو فرمایا اس طرح کوئی عمل کرے گا زین صدق یہی سچے لوگ ہیں وہ الائے المتقون اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے